عطا نے خبر دی انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا اس وقت اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص حج کا احرام باندھا اور اس کے ساتھ عمرے کا نہیں باندھا عطا نے بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار ذی الحج کی صبح کو آئے اور جب ہم بھی حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حلال ہو جائیں اور آپ نے فرمایا کہ حلال ہو جاؤ اور اپنی بیویوں کے پاس جاؤ عطا نے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ انہوں نے کہ ان پر یہ ضروری نہیں قرار دیا بلکہ صرف حلال کیا پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہم میں یہ بات ہو رہی ہے کہ عرفہ پہنچنے میں صرف پانچ دن رہ گئے ہیں اور پھر بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کا حکم دیا ہے کیا ہم عرفات اس حالت میں جائیں کہ مزی یا منی ہمارے زکر سے ٹپک رہی ہو عطا نے کہا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس طرح مزی ٹپک رہی ہو اس کو ہلایا پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں تم میں سب سے زیادہ سچا ہوں اور سب سے زیادہ نیک ہوں اور اگر میرے پاس ہدی قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی حلال ہو جاتا پس تم بھی حلال ہو جاؤ اگر مجھے وہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا چنانچہ ہم حلال ہو گئے اور ہم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور آپ کی اطاعت کی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار تین سو سڑسٹھ